حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اب بندہ چاہے یہ عمل کم کرے یا زیادہ کر لے اس کی مرضی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو سات